اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلک نبی کا نہیں سنیوں سل کلی نبی کا نہیں سنیوں ہو سل نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچ چ نبی کے لیے سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے مسلک اعلی حضورت پہ قائم رہو مسلک آل حضورت پہ قائم رہو مسلک آل حضورت پہ قائم رہو ایک پہچان دین نبی کے لیے ایک پہچان دین نبی کے لیے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی دی گئی ہے کسی کے لیے سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے الحمد للہ رب العالمین میرے برادر اکبر میرے بھائی حضرت تاج شریعہ مولانا اختر حضری صاحب کا کلام کچھ مجھے یاد تھا میں نے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ رب من کل ضمین لے توبہ کرتے رہیں استغفر اللہ رب من ضمین و یانڈان لے یا حنان یا منان یا یا دیان سبحان یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان سرکار دو عالم نور مجسم کون ہے ان کی عزت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن کلمتین حبیب علحمن ثقیلۃَََََََََََََََََ اللسان کلمتان دو کلمے حبیبتان دونوں کے دونوں حبیب و پسندیدہ محبوب اور اچھے الرحمن اللہ کے نزدیک ثقیلتان فی المیزان دونوں کے دونوں میزان میں بھاری ہیں خفیفتان علی نے کا دونوں کے دونوں زبان بھی ہر ہلکے ہیں وہ کلمے وہ عمل کون سا ہے وہ سرکار دوم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و نلّام سبحان اللہ العظیم ہمارے عمل کیا ہیں اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اپنے عمل کی طرف وہ غور کرے ہم جن سے مرید ہیں مرید ہیں سرکار حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی پرہزگار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار سنیت کے تاجدار حضور مفتی اعظم ہند اپنے عمل کے بارے میں یوں کہتے ہیں میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا سرکار کی محبت ہی کام آئے گی کوئی علم عمل سے آپ نہیں بخشے جائیں گے صرف سرکار کی محبت عشق رسول ہی آپ کے کام آئے گا اللہ تعالیٰ فضل فروخت فرمائے بریل شریف کا یہی طریقہ ہے مسئلے کا اللہ یہی کہتا ہے سرکار دعم صلی اللہ تعالی سے محبت کرو المر او مامن احبا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا زینو قلوبکم بحب حد نبی الکریم حضور کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرو اللہ تعالی ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر دم تک سرکار کے کرم سے حضور نبی کریم کے کرم سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا فضل و کرم ہے الحمد رب العالمین اسے یاد کر لیں پڑھا کریں اب والا آخر درشیف کبھی کیونکہ درشیف کبھی مردود نہیں ہمیشہ مقبول ہے تو درشیف کی برکت سے اول مقبول درشیف اور آخر بھی درشیف مقبول تو کریم کا کرم ہے کہ بیچ کی دعا بھی آپ کی درشی کی برکتوں سے مقبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین پر چلنے کی مسئلے کاز پر چلنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام معاونین جامع نوریہ رضویہ بریلی شریف مسئلہ کے آل پر چلنے والے تمام سنی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے خیر برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل کا آسان فرمائے الحمد للہ رب العالمین سنی مسلمانوں میں آپس محبت عطا فرمائے مسئلہ کے اعلیٰ پر خاتمہ عطا فرمائے الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقت آخر لب جاري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مولانا لك زنگ چھوڑا قلب نوری پائے دلا دل کو کر دے آئینا جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول صلی تعالی علیہ وسلم صلاتم و سلام رسول اللہ دعا کو قبول کرانا آخر میں دلشی شامل فرما فرم السلام تو والسلام علیکہ یا حمیم اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اصلا تو وسلام وسلا تو وسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلا تو وسلام علیکہ یا حبیم اللہ فیمن اللہ فیمان رسول اللہ فیمان شیخ الحمدللہ رب العالمین نیدرلینڈ ہالینڈ امسٹرڈم جرمنی سے واپسی پر ولادت گاہ حضور مفتی اعظم درگاہ اللہ حضر بریلی شریف سے فقیر قادری محمد منان رضا منانی ناظم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف نے اپیل کی ہے کہ یہ کلمات اور یہ درشیف یاد کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی دور فرمائے الحمد للہ رب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ فی امان اللہ فی امان رسول اللہ فی امان شیخ